فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں ملانے کی نیت کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ان منافقین کو مصیبتیں لاحق ہوں گی اور آپ کے پاس آ کر اپنے اخلاص و ایمان کا اظہار کریں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا مقصد دونوں فریقوں میں صلح کرانا تھا